عمر بن شرید نے اپنے والد سے روایت کی کہا ثقیف کے وفد میں کوڑ کا ایک مریض بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا ہم نے بالواسطہ تمہاری بیت لے لی ہے اس لیے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بائیس